حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے اور حضرت عمر نے عرض کیا آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں ہم نے کہا جی ضرور آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے میرا گربان پکڑ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما میں نے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ اروا بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں سن چکا تھا آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثمان تمہیں کیا ہوا مجھے غور سے دیکھ رہے ہو میں نے کہا میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تنطقون جس کا ترجمہ یہ ہے اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی نے پوچھا اے محمد یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزہ دونوں بتوں کا انکار کر دو حضرت علی نے کہا یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے تو ان سے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو حضرت علی نے اسی حال میں رات گزاری پھر اللہ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لات و عزہ کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا بالکل ظاہر نہ ہونے دیا حبہ عورانی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے تم دونوں کیا کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سورین سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی طرف اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے پھر فرمایا اے اللہ میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے یہ بات تین دفعہ کہی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عامر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے انہوں نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے چنانچہ میں اٹھنے پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے اور میں بڑے حیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے عرض کیا اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو پھر میں نے عرض کیا کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور سلا رحمی کی جائے یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی خحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے عرض کیا میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے اس لیے اب تم گھر چلے جاؤ اور جب سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں یا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے عرض کیا جی ہاں میں وہی ہوں اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ سلا رحمی کی جائے اور انسان جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے میں نے عرض کیا یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں آپ نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں لہذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچا خواب ہے اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم ان کی اتباع کرو تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کی اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرما تھے حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے حضرت خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا حضرت خالد نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال رکھتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور ان کے بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو کے پاس لے آئے ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا اور اس کے ہاتھ میں ایک کمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ کمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی پھر کہنے لگا کہ تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے آبا و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عائب نکال رہے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے اس پر ان کے والد ابو احیہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دیں اور کہا او کمینے جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ان کا باپ سعید بن عاص بن عمیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زماد رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت زماد مکہ آئے اور یہ قبیل اسد شنوا میں سے تھے اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثرات وغیرہ کا جھاڑ پھوک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا محمد نعوذ باللہ دیوانے ہیں حضرت زماد نے کہا یہ آدمی کہاں ہے شاید اللہ تعالی اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دے حضرت زماد کہتے ہیں میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے عرض کیا میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھوک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالی جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ تین مرتبہ پڑھ کر سنایا جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے خطبہ سن کر کہا اللہ کی قسم میں نے کاہینوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے لائیے ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا اور ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے حضرت زماد نے عرض کیا بہت اچھا میری قوم کے لیے بھی ہے چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت زماد کی قوم پر گزر ہوا تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم نے اس قوم کی کوئی چیز لے لی ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کا ایک لوٹا لیا تو امیر نے کہا وہ ان کو واپس کر دو کیونکہ یہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائے کیونکہ یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہے حضرت عبد الرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں ابو جہل اور اتبا بن ربیعہ اور امیہ ابن خلف تھے ابو جہل نے کہا اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہمیں بیوقوب بتایا اور ہم میں سے جو مر چکے انہیں گمراہ قرار دیا اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے امیہ نے کہا اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت زماعت کہتے ہیں کہ اس بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں کہا میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا لیکن آپ مجھے سارا دن کہیں نہ ملے یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا اگلے دن پھر ڈھونڈنے لگا تو مجھے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے میں بیٹھ گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور میں نے کہا ابن عبد المطلب آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں اگر آپ پسند کرے تو آپ کا بھی علاج کروں اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھے کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماریوں کا علاج کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بیوقوب بتاتے ہیں اور آپ ان کی جماعت میں تفریق ڈالی ہے اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں ان کے خداؤں میں عیب نکالتے تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسا کام تو پاگل یا آصف زدہ ہی کر سکتا ہے میری ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے حضرت زماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا میں نے آپ سے اس خطبے کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا پھر میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں نے کہا اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملیں گی تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر اسے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہے پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگا یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا اور ان لوگوں کو ایک جگہ بیس اونٹ ملے ان کو وہ ساتھ لے کر چل پڑے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہ اونٹ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کے قوم کے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اونٹ ان کو واپس کر دو چنانچہ وہ سب واپس کر دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے ایک دفعہ قریش ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ ہماری طرف سے جا کر اس آدمی سے بات کرے کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے چنانچہ قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے میاں یعنی حضرت حسین کے لیے جگہ خالی کر دو حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت سے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پہلے سے جمع تھے حضرت حسین نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ باتیں پہنچ رہی ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے حالانکہ آپ کے والد تو بہت محتاط اور بھلے آدمی تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں لیکن دیگر روایات کی بنا پر راجح مسلک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جنتی ہے کیونکہ دونوں نے زمانے جاہلیت میں شرک کا گناہ بالکل نہیں کیا تھا اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے تھے اور حافظ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں تحقیق کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کو زندہ کیا گیا اور آپ پر وہ ایمان لائے اس لیے روایت اس سے پہلے کی ہے اے حسین اچھا یہ تو بتاؤ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو حضرت حسین نے کہا میرے ساتھ خدا زمین پر اور ایک خدا آسمان میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کس قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو کس خدا کو پکارتے ہو تو حضرت حسین نے کہا آسمان والے خدا کو آپ نے فرمایا جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو حضرت حسین نے کہا آسمان والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ اکیلا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اور خداؤں کو شریک کرتے ہو کیا تم اس آسمان والے خدا کی رضا و اجازت سے ان دیوتاؤں کو شریک کرتے ہو یا ان دیوتاؤں سے ڈرتے ہو اگر تم ان کو شریک نہیں کرو گے تو وہ تم پر غالب آ جائے گے حضرت حسین نے کہا ان دو باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے حضرت حسین کہتے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آج تک ان جیسی بڑی ہستی سے میں نے بات نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے حضرت حسین نے کہا میری قوم ہے اور یہ میرا خاندان ہے اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے خطرہ ہے اس لیے اب میں کیا کہوں تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم استشہدی کلی ارشد امری وزدنی علما علم جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں اپنے معاملے میں زیادہ رشت و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے یہ دیکھتے ہی حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمران کے رویے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ ان کے والد حسین جب اندر آئے تو وہ کافر تھے اس وقت عمران ان کے لیے نہ کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو فوراً ان کا حق ادا کر دیا اس کی وجہ سے مجھ پر رقت تاری ہوئی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور انہیں ان کے گھر تک پہنچا آؤ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہی دروازے سے باہر آئے تو قریش نے دیکھتے ہی کہا یہ تو بے دین ہو گیا اور سارے قریش انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے